ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں مسلمانوں میں سب سے زیادہ مفغوز تین طرح کے لوگ ہیں حرم میں زیادتی کرنے والا دوسرا جو اسلام میں جاہلیت کی رسموں پر چلنے کا خواہش مند ہو تیسرے وہ شخص جو کسی آدمی کا ناحق خون کرنے کے لیے اس کے پیچھے لگے صحیح بخاری حدیث نمبر چھ ہزار آٹھ سو بیاسی